جمعہ کے دن کا مؤثر استغفار حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے تین مرتبہ یہ دعا پڑھے استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہوا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں دعا کا ترجمہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں